اور وہ کہیں گے کہ تمام تر تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم سے ہر غم دور کر دیا بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے